انجوش ہاں جی، یہ اطار بھائی کا سوال میرے پاس ہے آپ نے السلام علیکم کے بعد کہا ہے کہ آج کل معاشرے میں جادو اور جنات کا مسئلہ بہت عام ہے اگر آپ کوئی آسان سا وظیفہ جادو اور جنات کے لیے قرآن یا حدیث سے بتا دیں تو شکریہ جی کے اللہ سلیم کا سوال میرے پاس تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا مطلب جنات کے لیے وظیفہ جنات کو بتا دوں یا ان کو بتا دوں کہ یہ جنات سے بچ سکیں جادو کے لیے تو اچھا کا کہن آج کرسی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے مجرد چیز ہے بلکہ معوضہ پہن کا تنظور اسی لیے ہوا تھا اور الوظیفہ الکریمہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ہے اس کو ورد میں رکھنا چاہیے اللہ محبوب کے سب کے کرم وابی فرمائے اور جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو وہ ہمارے منیر بھائی سے رابطہ رکھنا چاہیے کہ جو جنات ہیں ان کو دفاع کیسے کرنا ہے خبیص قسم کے جن بال انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی گزشت بھی ہے اور کچھ چلے وغیرہ بھی ہیں تو وہ تو منیر بھائی مجھ سے بہتر بتا سکتے پی ایم پر منیر بھائی سے رابطہ رکھیں اور ان سے آپ ان کے بارے میں پوچھیں کئی تو مخلوق ہے نا جن وہ تنگ کرتے ہیں کئی انسانوں میں جن ہوتے ہیں انسان انسان نما جن تو اللہ انسانی جنوں سے بھی بچائے اور ان جنوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے